السلام علیکم یہ ہے C S two zero one introduction to programming اور آج یہ ہمارے چوتھی ملاقات ہے یعنی لیکچر نمبر فور تھوڑا سا ریکیپ کرتے چلیں پچھلے لیکچر میں ہم نے سی کی کچھ ڈیٹا ٹائپس دیکھیں اریتھمیٹک آپریٹرز دیکھے تھوڑی سی ایکسپریشنز دیکھیں ان کی مینیپولیشن دیکھی دیکھا بائنری آپریٹرز ہیں سو آن سو فورتھ سو آہستہ آہستہ ہماری اب وکیبلری بلڈ اپ ہونا شروع ہوئی ہے ہم نے ڈیکلیریشنس دیکھیں ہم نے ویریبلس کے بارے میں بات کی آج جو ہے اپنا جو تھوڑا سا ہم نے نالج اب گین کر لیا ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے تھوڑی سی پروگرامنگ ایکسرسائز کی طرف بھی جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ جی اور کیا استعمال کیا جا سکتا ہے یا کیسے ہم کمپلیکس پروگرامز بنا سکتے ہیں تھوڑے سے چلیں ابھی استعمال تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کچھ اور کی ورڈ سی کے مین تو آپ کو پتا ہے از اے کی ورڈ کیونکہ ہر سی کا پروگرام مین سے شروع ہوتا ہے یعنی that is the starting point of the program اس کے علاوہ وہی جاوا اسکرپٹ والے نام آ رہے ہیں بیچ میں ایف ایلس وائل ڈو یا فور یہ کی ورڈس ہیں سی کے زیادہ ابھی نہیں ڈویل کرتے کیونکہ جب ہم آئیں گے کنڈیشنلس کے اوپر جب ہم لوپس کے بارے میں بات کریں گے تو پھر ان کی ایکسپلینیشن اور آ جائے گی لیکن ابھی تھوڑے سے میں آپ کی ووکیبلری میں اضافہ کرتا چلوں کہ جی یہ بھی کی ورڈس ہیں ان کو بھی نہیں استعمال کیا جاتا ایز ویریبلس اور ویریبل نیمس اب اگر ہم تھوڑا سا اپنا جو پچھلے لیکچر میں کیا تھا اس کو لے کے ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں دو سمپل سی ایکسپریشنز لیتے ہیں پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی ان کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتا چلو وہی بات کہ جی اگر ایک سی کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہو x is equal to two plus four semicolon تو یہ کیا کرے گی جسٹ ٹو ریکیپ نہ ٹو کو کچھ ہوگا نہ فور کو کچھ ہوگا ہاں ٹو پلس فور جو ایکسپریشن ہے وہ ایویلیویٹ ہوگی اس کا ریزلٹ آئے گا سکس اور وہ اسائن ہو جائے گا جو ویریبل ہے ایکس کو یعنی میموری کی اس لوکیشن میں ایکس کے جگہ پہ سکس لکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر ایکسپریشن ہو x is equal to a plus b جہاں پہ پھر ایکس اے اور بی جو ہیں let's say they are numerical data types ints ہوں یا فلوٹس ہوں یا ڈبلس ہوں ہم نے کچھ ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں بات کی تھی تو کیا ہوگا پلس جو ہے وہ بائنری آپریٹر ہے اے اور بی اس کے آپرینٹس ہیں اے اور بی کو کچھ نہیں ہوگا ان کی ویلیوز جو ہیں وہ آپس میں جمع کی جائیں گی جو اس کا ریزلٹنٹ آئے گا وہ ایکس کے اندر اسٹور کر دیا جائے گا سو so آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اے اور بی کو کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جمع کر رہے ہیں ہم سو اے اور بی کی ویلیوز جو ایڈ کر رہے ہیں یہ کہیں اور ٹیمپرری جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں یا پھر اپنے دماغ میں اگر دیکھ لیں کہ جی بلیک بورڈ کا تصور تو ہم سائڈ پہ ایک لائن لگا کے تھوڑا سا رف ورک کر لیتے ہیں تو رف ورک کی جگہ بھی ہے وہ بھی میمری کے اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے کبھی رجسٹرز میں ہو رہی ہے کبھی ریم میں ہو رہی ہے وہاں پہ نمبرز کی کیلکولیشن ہوتی ہے اور پھر رزلٹ جو ہے کسی میمری لوکیشن پہ سٹور کر دیا جاتا ہے اور سٹوریج کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں assignment operator so keep basics in mind اب ہم ذرا سا ایک سمپل سا پروگرام ہے لیکن اس میں کچھ ہم نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے سپوز کہ آپ کی کلاس کے اندر دس اسٹوڈینٹس ہیں اور ہم پتہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کلاس کی ایوریج ایج جو ہے نا ایوریج عمر وہ کتنی ہے تو average I as you know how to take it کہ جی سب کی ایجز کو جمع کرنا ہے اور ان کو نمبر آف اسٹوڈینٹ سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کی کلاس کی ایوریج ایج ہوگی سو so, اب سی میں یہ پروگرام کیسے لکھا جائے گا وہی بات لیٹ اسٹارٹ پہلے تو آیا sharp include I O stream dot H with in those angle brackets because ہمیں اس کی ضرورت ہے سی ان یا سی آؤٹ وغیرہ کے ساتھ میں نے سی ان بھی کہہ دیا نئی چیز ہے آ رہی ہے اس کے بعد مین آ گیا پرنتھسیز کے ساتھ ابھی ہم نے پرنتھسیز میں کچھ نہیں لکھا بعد میں جا کے لکھنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد اوپننگ بریس آئی یہ کرلی بریکٹ یا بریس جو ہے یہ مین کی باڈی کو شروع کر رہی ہے اس کے بعد ہم نے امیڈیٹلی کچھ ڈیکلریشنس ڈال دیں اب جہاں سے میں نے پرابلم کو اسٹیٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ کی کلاس کے اندر دس اسٹوڈینٹس ہیں سو so ہمیں دس اسٹوڈینٹس کی ایج کہیں پہ اسٹور کرنی ہے اس کے لیے ہم نے اس پروگرام کے اندر ہم نے دس ویریبلس ڈکلیئر کیے ہیں یہ دس ویریبلس جو ہیں یہ ہیں انٹیجر ٹائپ ہم سمجھیں گے کہ جی آپ کا اگر عمر جو ہے وہ ساڑھے سترہ سال ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ seventeen so we'll take whole number ages only ہم کہتے ہیں کہ جناب انٹ اور پھر age one comma age two comma age three and so on up to age ten semicolon اب remember we could have written this in ten separate statements int age one semicolon int age two semicolon and so on we could have put them on one line int age one semicolon int age two semicolon and so on but ایک چھوٹا سا شارٹ ہینڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی اگر ہم نے دس انٹیجرز ہی ڈکلیئر کرنے ہیں تو ایک دفعہ انٹ لکھ کے دس کے نام لکھ دیے جائیں separated by commas this is like a list separator so list جب چیزوں کی ہم لکھتے ہیں اس کو کوما سے سیپریٹ کرتے ہیں سو لسٹ سیپریٹر استعمال کیا دس ویریبل نام دیے سیمی کولن دے دیا اس کے بعد جسٹ فار دس پروگرام ہم نے ڈیسائڈ یہ کیا کہ جناب پہلے تو ہم تمام آپ کی عمریں جو ہے وہ آپ سے آبٹین کریں گے بجائے پروگرام کے اندر لکھنے کے ہم بتائیں گے جی پوچھیں گے جی آپ اپنی عمر بتائیں ہم اس میں ٹائپ کر دی اور پھر اس کو کہیں اسٹور کریں گے کہ جی ساروں کا سم کیا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک اور ویریبل ڈکلیئر کر دیا انٹ ٹائپ ہی ہے جب ساری ایجز جو ہیں وہ ہم ہول نمبرز میں لے رہے ہیں تو ان کا سم بھی ہول نمبر ہوگا so I might as well declare another int data type اس کا نام میں نے رکھا ہے total age so total age one word space نہیں آ سکتی اس کے اندر variable name has to be a single word and it should follow those rules کہ جی یا یہ کیریکٹر سے شروع ہو یا یہ انڈر اسکور سے شروع ہو اور میں نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ جی ان جنرل اپنے پروگراموں میں آپ انڈر اسکور سے شروع نہ کریں آپ کیریکٹر سے ہی شروع کیا کریں سو so, وہاں پہ میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا int total age semicolon اور ساتھ ہی مجھے ایوریج بھی چاہیے آپ کی ایج کی نہ سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی ایوریج جو ہے وہ بھی ہم ہول نمبر ہی لیں گے اوکے okay? ایوریج جو ہے it need not be a whole number in general it will not be a whole number but for the moment for this simple program ہم کہتے ہیں کہ جی ایوریج بھی ہم ہول نمبر میں ہی ٹریٹ کریں گے سو so ہم نے ایک اور ہمیں ویریبل چاہیے وہ ہے ایوریج ایج ایکسکیوز میں وہ ہم نے ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا int average age semicolon اب دیکھیں جہاں پہ میں شروع ہوا تھا آپ یہ سارے ویریبل ایک لائن پہ بھی ڈکلیئر کر سکتے کیونکہ سارے انٹس ہیں وہی کوما ڈال کے آپ چلتے جاتے لیکن again as good programming practice ہم نے کہا جو تو دس عمریں آپ کی ہم نے گیٹ کرنی تھیں پڑھنی تھیں اور اسٹور کرنی تھیں ان کو تو ایک لائن میں ڈکلیئر کر دیا اس کے بعد ٹوٹل ایج جو ہے اس کا کہیں پہ مفہوم ڈفرینٹ ہے کہیں اور استعمال ہونا ہے وہ ٹائپ ان تھی اس کو ہم نے نئی لائن پہ ڈکلیئر کر دیا اور فائنلی جو ہمیں جواب چاہیے یعنی ایوریج ایج اس کو ہم نے اس کی اپنی لائن پہ ڈکلیئر کیا یہ اسٹائل ایشوز ہیں آپ اپنا اسٹائل جو ہے وہ ایوالو کریں گے as you go along and become profession programmers but just as a matter of logic یا کامن سینس اور کلیئرٹی کے آسانی سے پڑھا جائے پروگرام ہم نے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے اب اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ جائیں دیکھیں اب یہاں پہ یوزر انٹرفیس والی بات آ رہی ہے میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی آپ پروگرام بنائیں تو اس کو ایک قسم کا یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے یعنی کوئی اور یوزر اگر چلا رہا ہو آپ نہ بیٹھے ہوں وہاں پہ تو اس کو پھر بھی سمجھ آ جائے کہ یہ پروگرام کیا مانگ رہا ہے اس کو کیا ان پٹ دینی ہے اور پھر دیکھے کہ جی اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے سو so, یہاں پہ پہلے سب سے ہم کہتے ہیں سی آؤٹ اور سی آؤٹ آپ کو یاد ہے وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں اسکرین کے اوپر تو سی آؤٹ لیس دین لیس دین اور کوٹیشن مارکس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ لکھی please enter the age of student one نہ دیکھیں یہ صرف میں زیادہ پولائٹ نہیں ہو رہا پلیز لکھنے کے لیے it's just a general guideline make it friendly make it clearly explained ٹھیک ہے نا so please enter the age of student one it's very difficult کوئی کوئی اس کا غلط مطلب سمجھے یعنی کیا مانگا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی بھائی اتنے تو تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ اگر لکھا ہوا ہے please enter the age of student one تو آپ اس کی ایج انٹر کرو گے تھوڑے سے اس میں اور کمپلیکیشنز ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ جی ایج ہول نمبرز میں انٹر ہو یا نہیں خیر ریفائنمنٹ ہے ہو سکتی ہے بعد میں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی اب جب ہم نے یہ اس جو جو کوٹیشن مارکس کے اندر ہم نے چیز لکھی تھی please enter the age of student one وہ بیسیکلی کہلاتی ہے پرومپٹ تو ہم نے ایک یوزر کو پرومپٹ دی ہے مطلب اس کو کہا ہے کہ جی کچھ کرو کمپیوٹر تمہارا انتظار کر رہا ہے وہاں سے دا یوزر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اب کوئی ایج ڈالنی ہے تو اس نے ڈال دیا ایٹین ایٹین ڈال کے اس نے انٹر دبایا نارملی ان پٹ کے وقت انٹر دبانا ضروری اس وقت ہوتا ہے کہ جی اگر آپ صرف ون ٹائپ کریں اور انتظار کریں تو کمپیوٹر کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد ابھی ایٹ لکھنا ہے آپ نے so computer wait till you press enter only then it accept the input so اب ایٹین دبا کے انٹر کیا یہ کمپیوٹر کیسے اپنے پاس ویریبل میں اسٹور کرے گا یہ اگر آپ پروگرام کی دوسری لائن کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سی ان گریٹر دین گریٹر دین اور آگے ہے ایج ون سیمی کولن آپ دیکھیں نئی چیز آگے جہاں پہ ہم نے کہا تھا سی آؤٹ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے تحت ہم کوئی ڈیٹا یا کوئی کانسٹینٹ یا کوئی کیریکٹر اسٹرنگ یا ان دس کیس اپرومپٹ ہم اسکرین پہ ڈسپلے کرتے ہیں سی ان اسی دروازے کا کاؤنٹر پارٹ ہے دوسری طرف جہاں سے آپ یوزر سے ان پٹ حاصل کر سکتے ہیں so it is the door by which we supply data to the program so now again اگر وہ جو سی آؤٹ والی اگر آپ کو میری بات یاد ہو کہ ایروز پوائنٹ اس طرف کر رہے ہیں جس طرف کو ڈیٹا نے ٹریول کرنا ہے تو سی ان کے ایروز جو ہیں وہ سی ان سے پرے کو پوائنٹ کر رہے ہیں یعنی اب ڈیٹا پیچھے سے کہیں سے آئے گا ان دس کیس دا کی بورڈ اور سی ان اس کو لے کے greater than greater than signs کے بعد جو ویریبل لکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دے گا اس لائن کے اوپر ویریبل لکھا ہوا ہے ایج ون سو جو بھی آپ ٹائپ کر کے انٹر دبائیں گے وہ ایج ون کو اسائن ہو جائے گا دیکھیں اس کے اندر بھی اسائن کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے دیٹ مینس ایج ون جو ڈبہ تھا میمری میں جو لوکیشن تھی اس کے اندر یہ ویلیو لکھی جائے گی نا what does that tell you اگر میں نے اسائنمنٹ کا لفظ استعمال کر لیا ہے do you remember something میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی اسائنمنٹ کے وقت ایکسپریشن کو اسائن نہیں ہوتا یہی چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے کہ جو نمبر انٹر کیا گیا ہے وہ ایک سمپل ویریبل کو اسائن ہو سکتا ہے ایکسپریشن کو اسائن نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ cin greater than greater than age one plus ten which was an expression but it would be illegal یہ کمپائلر بھی پکڑ لے گا ایسے ایررز اور ان کو آگے نہیں چلنے دے گا چلیں یہ اب ایک سمپل پیئر آف اسٹیٹمنٹ تھی cout please enter the age of student one اور پھر کمپیوٹر انتظار کر رہا ہے اور آگے نہیں چلے گا پروگرام جب تک آپ کوئی نمبر ڈال کے انٹر نہیں دباتے اور اس پہ سی ان نے نمبر ایکسیپٹ کیا کی بورڈ سے اور جا کے ایج ون جو ویریبل ہے اس میں اسٹور کر دیا سیمیکولین سیمی کولنس ڈالنا مت بھولیے گا it is important every statement جو ہے must end with a semicolon اب اس کے بعد ہم نے پرومپٹ دیا ان پٹ لے لی تو اب تھوڑا سا مکینکل کام کرنا پڑے گا سونے کی نہیں رکھی ہوئی جاگتے رہیے گا لیکن کیونکہ دس اسٹوڈنٹ کی ایجز لینی ہے تو again good practice user friendliness and simple politeness demands that you issue a prompt for every age so وہی لائنیں آپ دیکھیں گے اسکرین پہ ریپیٹ ہو رہی کہ جی cout please enter the age of student two cin age two اب میں greater than greater than sign نہیں کہہ رہا سیمی کولن نہیں بول رہا لیکن بیسیکلی دس دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اس ریپیٹیشن کے بعد آپ کے پاس کیا ہوا کہ جی دس ایجز جو ہیں آپ نے کی بورڈ سے حاصل کی اور دس مختلف variables called age one age two and so on up to age ten ان کے اندر اسٹور کر دی اب سمپل سی ارتھمیٹک پہلے تو ان کو جمع کر لیا جائے سو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے that is a simple arithmetic calculation and assignment statement assign کس کو ہو رہا ہے ٹوٹل ایج کو so we write total age equals age one plus age two plus age three and so on up to plus age ten semicolon statement کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے رولز یاد رکھیں یہاں پہ تو ایک ہی آپریٹر استعمال ہو رہا ہے پلس سو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے یہ بائنری آپریٹر اس کو ہر طرح ہر جگہ پہ دو آپرینٹس چاہیے آرڈر آف ایویلیویشن میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلے گا سو ایکچولی ہو کیا رہا ہوگا پہلے ایج ون اور ایج ٹو جمع ہوں گے جو ان کا رزلٹ آئے گا وہ نیا آپرینٹ بن جائے گا نیکسٹ پلس سائن کے لیے تو اب ہوگا وہ رزلٹ پلس ایج تھری اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ نیا آپرینٹ بن جائے گا نیکسٹ پلس سائن کے لیے تو اب ہوگا نیا value plus age four and so on till you reach plus age ten at that time یہ کیونکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پوری ایویلیویٹ ہو چکی ہے اس کی جو ریزلٹنٹ ویلیو آئے گی وہ اسائن ہو جائے گی ٹوٹل ایج کو وہی بات پھر سے ریپیٹ کرتا جا جی اس پورے آپریشن کے اندر نہ ایج ون کو کچھ ہوا نہ ایج ٹو کو کچھ ہوا نہ ایج تھری کو کچھ ہوا اینڈ سو آن یعنی the things on the right hand side were not affected by the addition operator the only thing that was affected was the variable being assigned to یعنی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم نے ٹوٹل ایج لکھا ہے اس کی ویلیو چینج ہوئی ہے اس آپریشن کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹل چلا گیا اس کے بعد تو ہمارا پروگرام چھوٹا سا رہ جاتا ہے کہ جی اب ٹوٹل ایج ہمیں مل گئی ہے اس کی ایوریج نکالیں کتنے اسٹوڈینٹس تھے دس اسٹوڈینٹس تھے دس کی ایج ہم نے لی تھی so the next line simply says average age equals total age divided by ten so total age slash ten semicolon now we have use the division operator کس قسم کی ڈویژن یاد آئی کچھ بات یہ انٹیجر ڈویژن ہو رہی ہے کیونکہ ٹوٹل ایج انٹیجر ہے انٹ ہے ٹین جیسے لکھا ہوا ہے یہ بھی انٹیجر ہے لہذا total age slash ten is integer division I have already mentioned that integer division truncates that means اس میں کوئی فریکشنل حصہ اگر آیا اس کو پھینک دیا جائے گا سپوز ہر ایک کی عمر جو ہے وہ کسی کی سترہ ہے کسی کی اٹھارہ ہے تو آپ کا ٹوٹل ایج لیٹ سے آ گیا ون سیونٹی فائیو تو ون سیونٹی فائیو کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹین سے تو آنسر آتا ہے سیونٹین پوائنٹ فائیو کیونکہ یہ انٹیجر ڈویژن ہے وہ پوائنٹ فائیو غائب ہو جائے گا آنسر سیونٹین بنے گا اور وہ آنسر ہے جو کہ ایوریج ایج ویریبل کو اسائن ہوگا سو اسائنمنٹ ہوگی کیلکولیشن ہوگی اب پروگرام میں کیا چیز رہتی ہے سمپلی جو جواب ہے اس کو ڈسپلے کر دیں سو اگین نائس اور user interface issues demand that you explain what is being displayed so ہم نے ایک سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ لکھی سی آؤٹ لیس دین لیس دین پھر کوٹیشن مارکس کے اندر string I the average age of the class is colon quotation marks ختم اب دیکھیے میں ایک اور بیچ میں ٹرک لگا رہا ہوں بجائے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ختم کرنے کے میں نے پھر لیس دین لیس دین سائن لگا کے آگے اس کے ایوریج ایج سیمی کولن لکھ دیا ہے this is another hint as to how the cout operator works یعنی اس کے بھی ایک لائن کے اوپر آپ کئی چیزیں ایک وقت میں آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں all you need to do is separate them by the less than less than signs so we have written two in one statement cout less than less than the average age of the class is colon quotation marks ختم کیونکہ اسٹرنگ ختم ہو گئی ہے پھر less than less than average age semicolon اب سی آؤٹ کی یا سی کمپائلر کی یا سی پلس پلس کمپائلر کی انٹیلیجنس تھوڑی سی آپ دیکھ لیں اس نے خود ہی ڈٹرمن کیا کہ پہلا والا حصہ جو ہے وہ کیریکٹر اسٹرنگ ہے کوٹیشن مارکس کے اندر ہے تو اس کو تو ایز از اسکرین کے اوپر دکھا دو اس کے بعد نیکسٹ لیس دین لیس دین سائن کے بعد جو لکھا ہوا ہے وہ ایک ویریبل کا نام ہے سو ویریبل کی ویلیو اسکرین کے اوپر دکھاؤ and you get a nice formatted output ہاں اگر اور ہم اس کے اندر یوزر فرینڈلی ہونا چاہتے تو ہم کچھ ایسا بھی لکھ سکتے تھے کہ جی پورا پیراگراف بنا لیتے کہ جی the ages of the students are اور پھر دس نمبر پرنٹ کرتے اور پھر ایک لائن لکھ دیتے the average age of this class of ten students is تو یہ تو نائسٹیز ہیں ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں مین چیز یہ ہے کیا ہمارے پاس وہ ٹول اسکلز اب موجود ہیں کہ یہ ہم لکھ سکتے سمپل سی آؤٹ اس کے ساتھ آپ سب کچھ فارمیٹ کر سکتے ہیں سی آؤٹ اٹ سیلف کے اوپر ہم کافی ٹائم لگائیں گے اس کی فارمیٹنگ کے اوپر جب ہم آگے چلیں گے اس پروگرام کے اندر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے ڈویژن کی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ جی انٹیجر ڈویژن ڈویژن ہے ہے ٹرنکیٹ کرتی لیکن کا جب بھی لفظ آئے یہ لازمی ہے کہ آپ انشور کریں کہ جی ڈیوائڈ بائی زیرو تو نہیں ہو رہا divide by zero is illegal آپ کو پتا ہے کہ جی الجبرا میں بھی ایکس اوور زیرو انڈیٹرمنیٹ ہو جاتا ہے انفینیٹی ہو جاتا ہے یا اس کی ویلو نہیں ڈیٹرمن کی جا سکتی تو پروگرامز کے اندر بھی آپ ڈیوائڈ بائی زیرو نہیں کر سکتے اس پروگرام میں ہمیں مسئلہ کیوں نہیں آیا کیونکہ ہم ڈیوائڈ ہی ٹین سے کر رہے ہیں اور ٹین ہم نے پروگرام کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا it's a number that's written there so we know that there is no issue of dividing by zero so we don't need to worry about it but whenever you come across a division please remember check کہ کہیں زیرو سے ڈیوائڈ تو نہیں ہم کرنے لگے کیونکہ جب آپ آگے چلیں گے اور آپ ویریبلز سے ڈیوائڈ کرنا شروع کریں گے اٹ بیکمز امپورٹنٹ کہ جی ویریبل کو چیک کر لیا جائے ادروائز کمپائلیشن میں ایرر نہیں آئے گا کمپائلر کو نہیں پتا کہ اس ویلیو ویریبل کی ویلیو یا چلتے وقت کیا ہو جائے گی ہاں اگر چلتے وقت اس کی ویلیو زیرو ہو گئی اور ہم نے اس سے ڈیوائڈ کر لیا تو اس کو رن ٹائم ایرر کہتے ہیں کہ چلتے وقت یہ ایرر آیا ہے so run time errors most commonly divide by zero error overflow ہو جاتا ہے کوئی ایرر میسج آ جاتا ہے پروگرام وہیں بس ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں کچھ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنس کو دیکھ لیتے ہیں سمپل سا کام ہے تھوڑا سا ان کو ڈسکس کرتے چلتے ہیں اگین ایویلیویشن آف ایکسپریشنس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں اگر ہم اسائنمنٹ آپریٹر کو لے لیں تو اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے اس کے ایک سائڈ پہ ہم نے ویریبل لکھ دیا دوسری طرف ہم نے ایکسپریشن لکھ دی اب اگر ایک سمپل ایکسپریشن لیں جیسے ہم نے ایک کوڈریٹک ایکویشن لکھنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا الجبرا سے کہ کوڈریٹک اکویشن جو ہے y is equal to a x square plus b x plus c چلیں اس میں سی میں تو لکھ کے دیکھیں کیسے لکھیں گے وائی ایکولس اب دیکھیں الجبرا والی ایکویشن تھی یہاں پہ جب سی میں پہنچتے جیسے ہم نے ایکول کہا تو یہ اب ایکویشن نہیں رہی یہ اسائنمنٹ ہو گئی ہے سو so اب آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پہ سوچیں سو so ہم لکھیں گے وائی پھر ایکولس اب اے ایکس ایکس اے کیسے لکھا جائے اٹ ٹرنز آؤٹ کہ سی کے اندر کوئی پاور آپریٹر نہیں ہے یو کانٹ سے کہ جی x raise to the power two but we all know that x raise to the power two is nothing but x multiplied by itself یعنی ایکس تو ایکس ملٹی بائی ایکس تو ہمیں لکھنا آتا ہے so we write y equals a star star x x plus b star x plus c اب اس کے اندر ہم نے پیرس کیوں نہیں ڈالے بتا سکتے ہیں ہنٹ دوں یا بتا دیتا ہوں دیکھیں آرڈر جو ہے نا پریسیڈنس آرڈر آف آپریٹرس وہ یہاں پہ اپلائی کرتا ہے ملٹیپلیکیشن یعنی جہاں ہم نے اسٹار ڈالا ہے اس کی پریسیڈنس پلس سے کہیں زیادہ ہے سو so پہلے ملٹیپلیکیشن ہوگی اور پھر ایڈیشن ہوگی لہٰذا ہم جب لکھتے ہیں a star x star x تو پہلے تو یہ لیفٹ ٹو رائٹ جائے گا سو اے اسٹار ایکس سے اے ایکس ہمیں ملے گا پھر اے ایکس اسٹار ایکس سے ہمیں اے ایکس اسکوئرڈ مل جائے گا یہ علیحدہ سے کیلکولیٹ ہو جائے گا پھر پلس کی باری آئے گی لیکن پلس کے بعد ایک اور ملٹیپلیکیشن لکھی ہوئی ہے لہٰذا پلس کی کیونکہ آڈر کم ہے وہ ابھی رک جائے گا ابھی پلس نہیں ہوگا پہلے بی اسٹار ایکس یعنی بی ایکس ایویلویٹ ہوگا اب ہمارے پاس ایک سمپل سی ایکسپریشن آ گئی ہے ایک طرف اس میں اے ایکس اسکوئرڈ کی ویلیو آ چکی ہے پھر پلس کا سائن ہے پھر بی ایکس کی ویلیو آ چکی ہے پھر پلس کا سائن ہے پھر سی لکھا ہوا ہے اب یہ تینوں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں again left to right so a x squared کی ویلو جو آئی تھی وہ بی ایکس کے اندر جمع ہوگی پھر جو ریزلٹنٹ آئے گا وہ سی میں جمع ہوگا اور پھر جو اس کا پورا ریزلٹنٹ آئے گا وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ یعنی وائی کو اسائن ہو جائے گا سو ایک order of evaluation is important understanding the precedence of operators is important اور کہیں پہ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو بریکٹس ڈال دیں I mean brackets are free you can use as many as you like putting in redundant brackets کوئی خرچہ نہیں آتا اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ایکسپریشن ہے اس کو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو بریکٹ ضرور ڈال دیں let's take another simple expression ہم نے لکھا ہے a star b modulo c plus d اب اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی یہ میں نے صرف ایکسپریشن بولی ہے میں نے جو ہے اسائنمنٹ ابھی اس کی طرف نہیں گیا ایک ہی بات ہے اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں A star B modulo C تو اب تھوڑا سا مسئلہ آ گیا کہ اسٹار یعنی ملٹیپلیکیشن اور ماڈولس یعنی ریمائنڈر آپریشن ان کی ہم نے کہا تھا کہ جی پریسیڈنس ایک جتنی ہے سو so, اب لیفٹ ٹو رائٹ چلے گا so it will be a multiplied by b اور پھر جو ریزلٹ آئے گا اس کا remainder with respect to c اگر سی سے اس کو ڈیوائڈ کریں تو کیا ریمائنڈر آتا ہے اور پھر پلس واٹ ایور اس کے اندر جو چیز خاص خیال رکھنے والی کہ یہاں پہ شاید آپ کو بریکٹس کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ can we guarantee that a multiplied by b remainder c is the same as a multiplied by b remainder c I don't know I mean ask mathematician maybe it is maybe it isn't لیکن اگر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی بی کا پہلے ریمائنڈر نکالا جائے سی کے مقابلے میں اور پھر اس ریمائنڈر سے ملٹیپلائی کرنا ہے اے کو تو میں بریکٹ ڈال دوں گا سو so, بریکٹس میں نے پہلے بھی ذکر کیا they are free and they can be use to order or force the order of evaluation of expressions and you should use them as liberally as you want for forcing this order and making the expressions clear میں نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی ارلی آن کہ جی کامنٹس آپ لبرلی استعمال کریں کوڈ کے اندر آپ کو بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا اسی طریقے سے بریکٹس جو ہیں وہ ڈالنے سے آپ کے بہت سارے ایررز جو ہیں نا ان نون ٹھیک ہے کیونکہ بریکٹ نہ ڈالنے سے کمپائلر آپ کو ایرر نہیں دے گا وہ تو آرام سے ایک ایکسپریشن لے لے گا اس کی اپنی جو مرضی ہے اس آرڈر میں ویلیویٹ کر کے رکھ چھوڑے گا جب آپ چلائیں گے ہو سکتا ہے جب آپ کچھ اور ہی آ رہا ہو کلاسک ایگزامپل آپ نے کوڈریٹک ایکویشن سالو تو کی ہوگی یو نو وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ y is equal to a x square plus b x plus c اس کو سالو کریں تو ایک فارمولا ہوتا تھا ہمارے پاس کہ جی minus b plus minus etcetera etcetera اس فارمولے کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے نا وہ ہے ڈسکریمنٹ دیٹ مینس وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ جی کوڈریٹک اکویشن کا جو سولوشن ہے نا روٹس جو ہیں وہ ریئل ہوں گی یا ایکول ہوں گی یا کمپلیکس ہوں گی اور ڈٹرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے کسی چیز کی اسکوئر روٹ لینی ہے تو ڈٹرمینٹ جو ہے وہ ہے b squared minus four a c over two a اب یہ پوری ایکسپریشن جو ہے b square minus four a c over two a over ساری چیز ڈیوائڈ ہو رہی ہے ٹو اے کے ساتھ اس کو سی میں کیسے لکھیں گے دیکھیں اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی بی اسکوئر لکھنا ہے تو b times b b star b لکھ دیا مائنس فور اے سی لکھنا ہے ہم لکھتے ہیں minus four star a star c اب ہم ساری چیز کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں سلیش آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹو اے سے تو ہم کہتے ہیں ٹو اسٹار اے اگر یہ ہم ایکسپریشن لکھ دیتے ہیں اور کہیں پہ کوئی بریکٹ استعمال نہیں کرتے تو لازماً اس کا آنسر غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں رولز آف ایویلیویشن کی ہوگا کیا سب سے پہلے بی ٹائمز بی ملٹیپائی ہو جائے گا چلیں بی اسکوائر تو آ گیا اس کے بعد مائنس ہے تو مائنس کی پریسیڈنس لو ہے وہ ابھی ٹھہر جائے گا اس کے بعد ہم نے لکھا ہے four times a times c تو جو four star a star c ہے یہ ایویلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سلیش لکھا ہوا ہے اب یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہم چل رہے ہیں ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کی پریسیڈنس ایک جتنی ہے اس کے بعد جب سلیش آ گیا تو اس نے ٹو سے ڈیوائڈ کر دیا تو اب آپ کے پاس کیا آیا ہوا ہے بی اسکوئر اکیلا بیٹھا ہوا ہے minus four a c divided by two ہو چکا ہے اس کی کوئی ویلیو آ چکی ہے اور پھر اخیر میں رہ گیا ہے ٹائمز اے تو جو یہ minus four a c over two آ جائے گا اس کو یہ ملٹی پلائی کر دے گا اے کے ساتھ لیکن ہم چاہیے نہیں رہے تھے اے تو نیچے ہے اس سے تو ڈیوائڈ کرنا ہے سو so, سمپل جیسے آپ اپنی کاپی پہ بریکٹس استعمال کرتے ہیں یہاں بھی کر لیں very simple just write at open parenthesis b times b یعنی b star b minus four star a star b parenthesis closed slash parenthesis open کیونکہ اب ڈینومینیٹر میں ایک ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ملٹیپلیکیشن ہو جائے تو ڈویژن ہو تو we go slash parenthesis open two star a parenthesis closed اب اس کی جو ایویلویشن ہوگی وہ صحیح ہوگی so it is important to learn the use of parenthesis in evaluating arithmetic expressions so let me repeat it once again کئی چیزیں ہیں وہ میں اتنا ریپیٹ کروں گا کہ شاید آپ کو نیند آ جائے لیکن کوئی بات نہیں یہ آپ کا حصہ بن جانی چاہیے no expression on the left hand side of an assignment ٹھیک ہے یہ کلیئر کر لیں اس کے بعد کچھ اور باتیں ہم نے کی تھیں کہ جی انٹیجر ڈویژن جو ہے وہ ٹرنکیٹ کرتی ہے اس کا خیال رکھیے گا یہ بڑے انفورسین سائڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں پروگرام کے جی ہم نے تو ڈیوائڈ کیا یہ کیا ہو گیا جواب کو جواب کو ہوا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فریکشنل حصہ ٹرنکیٹ ہوا پڑا ہوتا ہے بیکاز انٹیجر ڈویژن ہوئی تھی تو آپ کا اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا اور پھر کامنٹس یہاں پہ میں نے کہا لبرلی استعمال کریں تو بریکٹس جو ہیں پرنتھسیز ان کا بھی آپ لبرل استعمال کر سکتے ہیں for forcing the order of expressions ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں ایلجبرا میں ہم نے کوئی لمبی چوڑی گمبھیر قسم کی ایکسپریشن لکھنی ہو نا تو ہم اسکوئر بریکٹس بھی ڈال لیتے ہیں بریسز بھی ڈال لیتے ہیں پھر آرڈنری بریکٹس ڈال لیتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہوگا یہاں پہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کے اندر صرف اور صرف پرینتھ وہ جو عام چھوٹا کروڈ بریکٹ ہوتا ہے وہ استعمال ہوگا اوکے باقی بریسز یا اسکوئر بریکٹس جو ہیں وہ ایکسپریشنس کے اندر استعمال نہیں ہوتے ان کے مطلب اور ہیں اب کیوں نہ ہم تھوڑا سا کوئی انٹرسٹنگ پرابلم کرنے چلیں ٹھیک ہے یہ پرابلم جو ہے یہ تھوڑا سا آپ دماغ کو ایکسرسائز کرائے گا بیکاز اس میں کچھ ہمیں چیزیں ڈیزائن کرنی پڑیں گی پرابلم یہ ہے سپوز میں آپ کو ایک چار ڈیجٹ کا انٹیجر دیتا ہوں ون ٹو تھری فور یا سیون سیون سکس تھری کوئی ایسا چار ڈیجٹ کا نمبر اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس نمبر کو نا لے کے اس کے جو ہندسے ہیں نا اس کے ڈیجٹس جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ آپ اسکرین پہ پریزنٹ کر دیں سو so, اب we have to start thinking in terms of کہ جی ایک بڑے نمبر کے ڈیجٹس کو علیحدہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم ڈیسیمل ڈیسیمل نمبرس کی بات کر رہے ہیں سو so, تھوڑا سا آپ کو ڈیسیمل نمبر لکھنے کے رولس کے اوپر غور کرنا پڑے گا وہ جو ہے ٹرکس ہی ہیں مطلب they are tricks of the trade لیکن it's a way of thinking اگر میں آپ کو کہوں میرے پاس فور ڈیجٹ نمبر ہے ون ٹو تھری فور اس میں سے فور کو کیسے نکالا جا سکتا ہے سوچیں ذرا مطلب ایز ہیومن بینگس تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ہم تو کہتے ہیں جی آخری ڈیجٹ جو ہے وہ فور ہے وہ ہم نے نکال لیا but no wait a minute یاد رہے کمپیوٹرز کیا چیز ہیں very sophisticated very fast machines but very stupid you have to tell them how to do these things you can't just tell a computer مجھے آخری ڈیجٹ دے دو وہ دے دے گا you have to think in terms of کہ جی اس کو تو صرف addition subtraction multiplication division modulus یہ چیزیں آتی ہیں تو let's take a look again اگر ون ٹو تھری فور آپ کو ایک نمبر دیا جائے فور ڈیجٹ انٹیجر تو اس کا آخری ڈیجٹ کیسے حاصل کریں گے what happens if I divide this number by ten کیا ریمائنڈر کیا آئے گا چار آئے گا نا بیکاز اس کے اینڈ پہ زیرو نہیں ہے ٹین سے یہ exactly ڈیوائڈ نہیں ہوگا so one two three four divided by ten will give a remainder four موٹا سا ہنٹ کہ کیسے فور حاصل کیا جائے so why don't we see one two three four modulo ten ٹھیک ہے پرسنٹیج سائن ماڈیولس کا آپریٹر کا سائن جو ہے پرسنٹیج ہے سی کے اندر تو میں لکھتا ہوں one two three four percentage ten تو اس کا جواب مجھے ملے گا فور ٹھیک ہے ایک ڈیجٹ مل گیا اب کیا کریں اگین اگر سوچا جائے ایز ہیومن بینگز ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اوکے جی آخری ڈیجٹ ہو گیا تو اب نیکسٹ ڈیجٹ کون سا ہے کمپیوٹر کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کو نیکسٹ ڈیجٹ کہنا is not that easy so what we have to tell it to do somehow اس کے جی اب فور کو نکال دو اور باقی کا جو نمبر بچتا ہے اس کو استعمال کرو سو so, اب بتائیں فور کو نکالا کیسے جائے اور باقی کا نمبر یعنی ون ٹو تھری حاصل کیسے کیا جائے based only on what we have done so far اس سے علیحدہ نالج نہیں ابھی ہم استعمال کرنا چاہتے ویل well, اگین اگر الجبرا دیکھیں تو آپ کو لمبی چوڑی کیلکولیشن بھی کر سکتے ہیں کہ جی 1234 میں سے کیا چیز میں سبٹریکٹ کروں تو 123 میرے پاس بچے گا لیکن اس سے آسان طریقہ ہے واٹ ہیپنس اگر میں اس نمبر کو 10 سے ڈیوائڈ کر دوں 1 2 3 4 divided by ten will give me um arithmetic کے اندر لیکن back to that rule which is integer division truncates وہ فریکشنل حصہ پھینک دیتی ہے سو اگر میں ون ٹو تھری فور کو ٹین سے ڈیوائڈ کروں اور کہوں یہ انٹیجر division ہے تو پوائنٹ فور گر جائے گا اور میرے پاس باقی بچے گا ون ٹو تھری اب جب ون ٹو تھری بچا اب مجھے کیا چاہیے مجھے آخری والا ڈیجٹ چاہیے آخری ڈیجٹ حاصل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے آلریڈی کر چکے ہیں modulo ten so one two three remainder ten یعنی پرسنٹیج سائن والا آپریٹر مجھے تھری دے دے گا پھر اب تھری پھینکنا ہے ون ٹو تھری میں سے ون ٹو لینا ہے تھری پھینکنے کا کوئی طریقہ آتا ہے ابھی کیا تھا integer division so one two three integer division by ten یعنی slash ten will give me twelve one two only کیونکہ fractional part would have been thrown away twelve بچا اس کا last digit modulo ten twelve mod ten یا twelve percentage ten gives me two two آ گیا پھر آخری ڈیجٹ لینے کے لیے ٹو کو اب پھینکنا ہے تو twelve integer division ten will give me one وہ آخری ڈیجٹ ہے آپ چاہیں تو ون ماڈیولر ٹین کر لیں یا کہیں آخری ڈیجٹ ہے یہی ہمیں چاہیے سو so, ایک لحاظ سے ہم نے ایک پرابلم پکڑا وہ پرابلم تھا کہ جی آپ کو چار ڈیجٹ کا ایک انٹیجر دیا ہوا ہے اس کے آپ ڈیجٹس علیحدہ علیحدہ کر کے پروگرام کے تھرو پرنٹ کرائیں تو اس کا ہم نے انالیسس کیا ہم نے دیکھا کہ کیا اپروچ لی جا سکتی ہے کیا ٹرکس ہیں یا میتھمیٹیکل ٹولز ہیں یا آپریٹرس ہیں جو ہمارے ٹول سیٹ میں پڑے ہوئے ہیں یا ٹول کٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک شکل دے دی کہ جی کیا کیا سٹیپس چاہیے ہوں گے اب دیکھیں ایک قسم کا یہ ایک انالیسس ہو رہا ہے وہی سٹیپس ڈیٹرمن ہو رہے ہیں جن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ جی اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں یہ جب ہم نے انالیسس کر لیا اور پروگرام کے مطلب انگریزی عام فہم لکھ لی تو چلے آئیے اب سی میں لکھ کے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا بنتا ہے اسٹینڈرڈ چیزیں شارپ انکلوڈ اینگل بریکٹس کے اندر آئی اسٹریم ڈاٹ ایچ یہ تو ہم لکھیں گے آن فیتھ مین لکھیں گے مین پروگرام ہے اس کو چلنا ہے بریسز اوپن کریں گے کلوز کریں گے اس کے اندر مین کی باڈی آئے گی اب یہاں پہ کوشچن آ گیا کہ جی اب یہاں سے نمبر شمبر ہینڈل کرنا ہے ہم نے اس نمبر کے لیے ہم ایک انٹیجر ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں int number semicolon so نا number is a variable of type int declare ہو گیا جب یہ پروگرام چلے گا میمری میں ایک انٹیجر کے لیے جگہ ریزرو ہو جائے گی اس کا نام لکھا جائے گا نمبر اور ہم نمبر کو استعمال کریں گے اس کے بعد اب اس میں ہم ویلیو ڈالنا چاہتے ہیں ویلیو جو ہے اور ساتھ ہمیں ایک اور چیز چاہیے ہم ڈیجٹس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک اور ویریبل ڈکلیئر ہی کر لیں جس میں یہ ڈیجٹ پڑا ہوگا جس کو ہم پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں انٹ ڈیجٹ ٹھیک ہے ایک اور ویریبل ڈکلیئر ہو گیا ٹائپ انٹیجر نام ڈیجٹ سیمی کولن اس کے بعد وہی تمیز دار پروگرام ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے سی آؤٹ سے ایک یوزر کو پرومپٹ دی وہی cout less than less quotation marks میں لکھ دیا please enter a four digit integer and quotation marks semicolon so یہ اسکرین پہ پرومپٹ آ جائے گی جب پروگرام چلے گا کہ جناب اب چار ڈیجٹ انٹیجر کا مجھے انتظار ہے اس کے بعد یہ انٹیجر ہم پڑھنا چاہتے ہیں جو یوزر ان پٹ کرے وہ ہم اسٹور کریں گے سو سی ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کیونکہ سی ان یاد رہے وہی دروازہ ہے جس سے کی بورڈ سے ان پٹ لی جاتی ہے اور کسی ویریبل میں اسٹور کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں سی ان گریٹر دین گریٹر دین اور آگے لکھ دیتے ہیں نمبر سیمی کولن سو اب جب یہاں پہ آئے گا پروگرام وہ انتظار کرے گا پرومپٹ دینے کے بعد کہ جی اب نمبر ان پٹ کرو ہم نے نمبر ان پٹ کیا وہ اسٹور ہو گیا in the variable of type integer called number اب یہاں سے جا کے آگے ہماری مینیپولیشن شروع ہوتی ہے مینیپولیشن شروع کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی انالیسس کیا تھا جس سے ہم نے کہا تھا کہ جی آخری ڈیجٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ریمائنڈر آپریٹر استعمال کرنا ہے اور اس کا جو ڈیوائڈ کرنے والا نمبر ہوگا وہ ہوگا ٹین کیونکہ یہ ڈیسیمل نمبرز کی بات ہو رہی ہے سو so ہم نے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے digit equals so it's an assignment statement digit equals number percentage ten semicolon simple جو انالیسس کیا تھا وہی لکھا جا رہا ہے کیا ہوگا نمبر کا ریمائنڈر لیا جائے گا ٹین سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد اور جو ریمائنڈر بنے گا وہ ڈیجٹ کو اسائن کر دیا جائے گا سو ان دس کیس اگر نمبر ہم نے ان پٹ کیا تھا کی بورڈ سے ون ٹو تھری فور تو اس کو ٹین کا ریمائنڈر لیا ٹین کے ساتھ تو اس کا ریمائنڈر آئے گا فور وہ ویلو چلی جائے گی ڈیجٹ کے اندر نیکسٹ لائن اس ڈیجٹ کو ڈسپلے کر دو اسکرین پہ so you see cout again let's be پولا دا رائٹ موسٹ ڈیجٹ یا دا ڈیجٹ از اور پھر اسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ جی ایک لائن میں آپ دو چیزیں بھی آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں ہم نے دا ڈیجٹ از کر کے کوٹیشن مارکس بند کر دیے پھر لیس دین لیس دین سائن کر کے لکھ دیا ڈیجٹ سیمی کولن تو سی آؤٹ کو پتا ہے کہ جی پہلا حصہ کیریکٹر اسٹرنگ ہے وہ ایز از آؤٹ پٹ کر دو دوسرا حصہ جو ہے وہ ویریبل ہے وہ ویریبل کی ویلیو آؤٹ پٹ کر دو تو اسکرین پہ لکھا ہوا آ جائے گا دا ڈیجٹ از فور اب اس سے آگے چلنا ہے اچھی بات تو یہ ہو کہ آگے چلنے کے لیے ہم چاہیں کہ یہ نئی لائن پہ لکھی جائے چیز تو اب نئی لائن پہ کیسے جائیں ابھی تک ہم نئی لائن پہ نہیں جا سکے ہم جو چیز لکھتے ہیں وہ ایک لائن پہ لکھی جاتی ہے نئی لائن پہ جانے کے لیے دو تین مختلف طریقے ہیں ابھی کے لیے صرف ایک میں بتاتا چلوں آپ کو جب آپ کی بورڈ پہ انٹر کی دباتے ہیں کیونکہ وہ کیریکٹر ہے کمپیوٹر کے لیے وہ بھی کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر آپ سی پروگرام میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کیریکٹر کو اگر آؤٹ پٹ کریں گے تو اسکرین پہ نیکسٹ لائن پہ چلا جائے گا کرسر آپ کا وہ کیریکٹر کیونکہ اسپیشل کیریکٹر ہے اس کے لکھنے کا طریقہ بھی اسپیشل ہے وہ ہے بیک سلیش این اس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ایک فارورڈ سلیش ہے جو ہم ڈویژن کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہے بیک سلیش این یہ اسکیپ کیریکٹرز کہلاتے ہیں escape characters in the sense that کچھ کیریکٹرز جیسے ٹیب ہے یا ریٹرن ہے یا اور کیریکٹرز ہیں کی بورڈ پہ وہ ڈائریکٹلی ٹائپ نہیں ہوتے these are non typing characters they do some action اگر آپ پروگرام کے اندر سے ان کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کو یہ اسکیپ کیریکٹر ساتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پہ ہم بیک سلیش ان استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اسی سی آؤٹ کی لائن کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ہم ہم کہتے ہیں کہ جی دا ڈیجٹ از پھر لیس دین لیس دین ڈیجٹ اور پھر لیس دین لیس دین اس کو فار دا مومنٹ ہم ٹریٹ کرتے ہیں as a character string so ہم کہتے ہیں less than less than double quotation marks کے اندر بیک سلیش این اور پھر سیمی کولن اس سے ہوگا یہ کہ جناب آپ کی لائن لکھی جائے گی دا ڈیجٹ از فور اور کرسر نیکسٹ لائن پہ چلا جائے گا so back to the problem itself اب ہم نے ایک ڈیجٹ تو پرنٹ کر دیا ڈیٹرمن کرنے کے بعد اب یاد ہے وہ ہم نے کرنا تھا کہ جی ون ٹو تھری فور میں سے فور کو کسی طرح ڈراپ کیا جائے دیٹ مینس جو نمبر میں ویلو اسٹورڈ ہے اب اس کو بدلنا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں بدلنے کا طریقہ ہم نے انالیس اسٹیج پہ آلریڈی ڈٹرمن کر لیا تھا ہم نے کہا تھا جو نمبر ہوگا اس کو دس سے ڈیوائڈ کر دیں گے اور یہ انٹیجر ڈویژن ہونی چاہیے so all we need to do is write the assignment statement number equals number slash ten semicolon اب اگین اگر دیکھیں سی کے رولس کو number was a variable of type integer so integer divided by ten as written this is also an integer automatically means کہ یہ انٹیجر ڈویژن ہو رہی ہے نمبر کا جو بھی ریزلٹ آئے گا ڈیوائڈیڈ بائی ٹین کا اس کا fractional part will get thrown away اور جو ریزلٹ آئے گا وہ واپس نمبر میں اسٹور ہو جائے گا so one two three four which was the original value of number slash ten gives us one two three and that is now being stored back in the number دیکھیے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ g x to x x plus one جو ہے وہ بڑی عام طور پہ ہمارا استعمال ہوتا رہے گا یہاں پہ اسی کا ویریئنٹ آ گیا number equals number slash ten which means دونوں طرف نمبر لکھا ہوا ہے سو ریمبر دا کانسیپٹ کہ آپ نے نمبر والی بالٹی اٹھائی ہے اس کو الٹایا ہے اس کے اندر سے جو چیز نکلی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے ٹین کے ساتھ جو جواب آیا اس کو واپس بالٹی میں ڈال دیا سو بالٹی کے contents have been replaced by the new expression اور the new result they have not been added to something they are replaced the original contents are gone right now the variable called number contains one two three ایک سو تیئیس اس میں پڑا ہوا نمبر جو ہے باقی بیک ٹو داس ہم نے کیا کیا next digit digit number mod ten ہمیں تھری مل جائے گا cout the digit is three پھر نیو لائن کا کیریکٹر استعمال کر لیں بیک سلیش این اس کو ہم نیو لائن بھی کہتے ہیں سیمی کولن پھر ریپیٹ کر دیں number equals number slash integer division one two three کی بجائے ون ٹو رہ گیا نمبر کے اندر پھر ماڈ ٹین ون ٹو کے اندر سے جب ماڈ ٹین کیا تو ٹو ہمیں مل گیا وہ ڈیجٹ میں اسٹور کر لیا پھر ڈیجٹ کو پرنٹ کر دیا اسکرین کے اوپر اور اخیر پہ ون ملا ون کو بے شک آپ ماڈ ٹین کریں نہ کریں وہ آخری ڈیجٹ ہے اس کو ڈائریکٹلی بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں یا پھر for the sake of completeness ہم کہتے ہیں digit equals number mod ten in this case ہوگا one mod ten answer one digit میں اسٹور ہو جائے گا cout the digit is one interesting simple enough آپ کہیں گے یہ کیا قسم کا کانٹرائڈ قسم کا اگزامپل لے ہیں کہ جی ایک نمبر ہے اس کے ڈیجٹ سیپریٹ کرو اتنا کنٹرائیبڈ نہیں ہے یہ ایکچولی آپ استعمال کریں گے اور بعد میں میں ایکسرسائز بھی آپ کو دوں گا کرنے کو اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کمپیوٹر سے پرنٹ ہوا ہوا چیک تو چیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک ہزار دو سو چوبیس روپئے one two three four point zero zero اور نیچے اس کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں in English one thousand two hundred thirty four so that means we do need to translate somehow from numbers to characters and English words so these a lot of stuff جو اس پروگرام کے تھرو کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم ریفائن کریں گے آج کے لیے آپ کی اپنی ایکسرسائز اور یہ میں ایکسپیکٹ کروں گا ڈسکشن بورڈ پہ کہ آپ جائیں وہاں پہ اور مجھے یہ بتائیں کہ آج تو ہم نے ون ٹو تھری فور کو لے کے پرنٹ کیا فور تھری ٹو ون کے ساتھ اس کو اگر الٹا پرنٹ کرنا چاہیں یا صحیح آرڈر میں یعنی ون پھر ٹو پھر تھری پھر فور کیسے کریں گے think about it okay it's an interesting problem can we do it and if so what do we need to do other issues that you might want to think of کہ جی اس پروگرام میں ہم نے ری یوز کیا ہے we have reuse the variable called integer and we have reuse the variable call digit اور ہر لائن پہ ان کی ویلیو بدلتی رہی ہے reuse versus using several variables there are trade offs بہت چیزوں پہ ہر دفعہ ٹریڈ آف ہوتا ہے ٹریڈ آف یہ ہے کہ اگر ری یوز کریں گے تو آپ کم ویریبلس استعمال کریں گے میمری کم استعمال کر رہے ہیں نقصان کیا ہے کئی دفعہ پروگرام کلیئر نہیں رہتا سو اگر تو ٹریڈ آف ہے between clarity and memory usage I would always opt for clarity بعد میں سمجھ مجھے بھی آ جائے گی دوسرے جو میرا کام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی okay so there is an issue اگر میمری اتنی ٹائٹ ہو کہ جناب ایکسٹرا ورڈ استعمال کر لیا ایکسٹرا انٹیجر ڈکلیئر کر دیا تو پروگرام چلنے سے ہی رہ جائے گا تو پھر بے شک ہم ری یوز کی طرف چلے جائیں سو so, آج کا ذرا ہم ریکیپ کرتے چلتے ہیں وہیں سے ہم نے ڈیٹا ٹائپ سے شروع کیا ہم نے آپریٹرز کی بات کی ہم نے ایکسپریشنس کو اور ڈیٹیل میں دیکھا پھر ہم نے دو reasonable programs I mean they very simple but the second one especially the separation of the digits was reasonably complex ابھی ہم نے کیریکٹر ڈیٹا کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا جب اس پہ آئیں گے وہ تھوڑا سا لوپس کے ساتھ چلے گا اور اریز کے ساتھ چلے گا لیکن اس میں بہت مزے مزے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں سو so, اس وقت آج اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگلی دفعہ ہم آپریٹرس کو لے کے اور آگے چلیں گے ڈیٹا ٹائپس کو بدلیں گے اور نئی ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ ہم اور کمپلیکس پروگرامس ڈیولپ کریں گے but the main issue for the next coming up lecture would be looking for a conditional statement C کے اندر as in other normal programming languages we do have conditional statement so if statement کو ہم دیکھیں گے کہ جی سمپل نمبروں کو اس طرح ہی تو نہیں جمع کرتے جاتے یا اس طرح ہی تو نہیں ڈیوائڈ کرتے جاتے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کا کیا جائے ورنہ کیا کیا جائے سو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں گے بولین آپریٹرز آ جائیں گے بیچ میں جہاں پہ لاجیکل کنیکٹوز آ جاتے ہیں ابھی تک ہم نے ارتھمیٹک آپریٹرز دیکھے ہیں سو ریلیشنل ایکسپریشنز آئیں گے اور لاجیکل آپریٹرز آئیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ